مسجد کا حالت اتنا ہی ہوگا کہ اس کو شامل کریں گے بیچ میں حال میں جی اس لیے تو کھانا نہیں بنا رہے اس کو برابر نہیں کریں گے تو کھانے کے جگہ سی رہے گی نہ یہ جو درمیانی عمارت ہے پہلے والی اس کو ختم کریں گے کہ رہے گی یہ جی با بات کھانا سے چند بس گاؤں کھانا چاہیے بولا مت اولا مت کے کھانا چاہیے بہت

کہاں رہے اتنے دن نہیں بڑے دنوں بعد آئے دو مہینے بعد آئے کہاں پر تھے ہاں، شروع ہو گیا جی ہو گئی اچھا۔ پہلا گروپ کب ہاتھ فارغ ہو رہا ہے ہاں، پہلا والا فارغ ہو اچھا کریم ایک تو چیز ہوتا ہے کسی چیز کا معلومات میں ہونا آدمی کی معلومات میں ہے کسی چیز کا معلومات میں آ جانا فائدہ رہنے کے لیے کافی نہیں ہوتا معلومات میں آنے کے بعد اس کو مان لینے کا ہوتا ہے کہ اس کو آدمی مانتا ہے معلومات میں اور بات ہے ماننا اور بات ہاں۔ اور ماننے کے بعد پھر اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے فائدہ تب شروع ہوتا ہے جب آدمی کسی چیز حاصل کر لیتا ہے ہاں؟ آپ آرکیٹیکٹ کے ذہن میں بھی عمارت نقشہ اچھا عمارت ہے کاغذ پر لکیروں سے بنایا ہوا بھی عمارت ہے ہاں؟ لیکن اس کاغذ پر بنائے ہوئے نقشے کو حاصل کرنے کے لیے محنت شروع ہوتی ہے تو جو اس نے نقشہ سات دنوں میں بنایا ہے ہاں؟ اس کا پھر جو ہے تو سات مہینے چودہ مہینے کتنے تین مہینہ زیادہ وقت لگتا ہے اور پھر اس صرف ایک کاغذ قلم لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس حاصل کرنے کے لیے بیس پچیس آدمی آٹھ آٹھ گھنٹے روزانہ آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے کام کرتے ہیں پھر وہ خیالات اور نقشے وجود میں آتے ہیں اس کا فائدہ نہ خیالات کا فائدہ لیا جا سکتا ہے نہ نقشے کا فائدہ لیا جا سکتا ہے جب تک حقیقت وجود میں نہ آ جائے ایسے ہی حضور فرائض جو بتائے گئے یقین والے ہی اور ہی عالم ہوں کتاب حکمت آ وہ ذکی ہوں پہلے تو معلومات آیات کی الفاظ سنا کر دیتے ہیں پھر اس کے معنی بتاتے ہیں جو کہ وہ علم الکتاب الحکمہ ہے مایاتی الفاظ سکھانا جو علم القاعال الحکمت معنی سکھانا اور ذکی عملی مجاہدات کرا کے باطن کو پاک کر کے اس کے فکر سے قرار کرنے کر دیا ساری محنت سے گزرنا پڑتا ہے اور ایک ایک جزیہ یعنی ایک ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہفتے مہینے سال لگتے ہیں پھر بھی کمی رہتی ہے دوبارہ اس کو درست کرنا پڑتا ہے پھر کمی رہے دوبارہ درست کرنا پڑتا ہے بار بار اپنے حال کی نظانی کرنا اپنے حال کا بار بار معائنہ کرنا اور اپنے حال کو پاتن کو درست کرنے کے بارے میں بار بار رائے لینا پوچھنا زیادہ لیتے ہوئے اندازہ لگانا کہ ہاں، حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ آسان حاجی میں ایک بات دیکھیے کہ اپنی جگہوں پر ہم بڑے عجیب سے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ ہمیں توازو حاصل ہو گئی ہے لیکن جس وقت حاجی میں آدمی ہوتا ہے عجیب ماحول ہو جاتا ہے پھر اس کی کوئی خیال نہیں کرتا ہے اس کا اور کوئی ڈان ڈپٹ کر لیتا ہے کوئی سخت بات کہہ لیتا ہے بڑی کڑوی لگتی ہے بڑی محسوس ہوتی ہے آدمی کو کو ساتھ ہے تو اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ اپنے ماحول میں میں بھی کا مجھے رویہ کر رہا تھا وہ تو سارے طرف شاید احترام کا رویہ تھا اس کے بدلے میں ایجوکی کر رہا تھا لوگ پہچانتے تھے لوگوں کا رویہ ادب کا تھا لوگوں کا لیے احترام کا تھا آپ جب بالکل عجیب فضا میں رویہ بدلا تب محسوس ہو رہا ہے اگر حقیقت توازو حاصل ہوتی تب بھی محسوس نہ ہوتا آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے صرف ایک آدمی نے میرا گھر یہ کر رہے ہیں اب بھی کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب اس کے دل میں اپنی حیثیت بڑی ہے ہم تو بڑی حیثیت کے ہمارے ساتھ رویہ اس کو کرنی چاہیے اگر اپنے ماحول میں رویہ آپ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں ملنے والے بیٹھنے مسئلے والے آپ کے ساتھ جو رویہ ہو رہا تھا وہ تو بڑا لحاظ والا ہو رہا تھا اس کے بدلے میں آپ توازوں کا مظاہرہ ہو رہا تھا ماحول میں تو کا مظاہرہ نہیں ہو رہا اب ٹیسٹ گیا اپنا آج ہو خود کو پتہ چلا لے پانی میں ہے اس بات کا ہمیں بار بار اپنے بارے میں احساس کرنا چاہیے یہاں پر بھی ہر روز آدمی کا اپنا معائنہ ہوتا رہتا ہے ہر روز کا ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا اپنا حال آئینے کی طرح سامنے آ جاتا ہے معاشرہ اور ماحول اور غرض و پیش کے حالات آدمی کے لیے آئینہ ہیں اندر المومن تو کہا گیا مومن مومن کا آئینہ ہے کی کئی پہلوؤں کے تشریحات ہیں اور معاشرہ آدمی کو جو نہ دکھا دیتے اس کا ماحول اور سب کے بارے میں اندازہ لگا تھا اور مطمئن آدمی کبھی نہ ہوگی اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہ ہو ہمیں کچھ حاصل ہو گیا ہے یا ہم کامل ہو گئے ہماری کچھ اصلاح ہوگی تالک اللہ کا تالک اور قرب کی مناظر تو اتنی ہے کہ یہاں پر پہنچا اور اگلی منزل پر جانا ہے وہ مطالبہ ہے اور پچھلی منزل کا پیچھے رہ جانا آدمی جب دیکھتا ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ رائے خطا کی نہیں گئی اب رائے قرب کی طرف نہیں گیا اور سے اگلے قرب کی راہ پر آدمی پچھلی جو رہ گئی وہ رائے خطا رہے ہو گئی کی منزلوں میں ہر وقت ترقی ترقی ہے وہ ختم ہوتی ہی نہیں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک خیر اللہ ہے ایک خیر فلّہ ہے ایک سیر اللہ ہے پہنچنا اللہ تعالیٰ تک اور ایک سیر فی اللہ ہے ایک سیر فی اللہ ختم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ محدود ہے تو اللہ محدود کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا لہذا اللہ کا تعلق ہونے کے بعد پھر جو قرب کی منزلیں ہوتی ہیں ان کی کوئی انتہائی ہی نہیں ہے اس میں ہر وقت آگے ہی آگے بڑھنا ہے آگے آگے بڑھنا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق دے اور یہ کوشش کر رہا ہو آگے ہی آگے بڑھتا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ ساری عمر اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں خیر اللہ کی کوئی انتہا نہیں خیر اللہ کی انتہا ہے کہ آدمی اس مقام کو پہنچ یہاں سے اللہ تبارک کا تعلق شروع ہو جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے تعلق میں آگے بڑھنا تعلق میں آگے بڑھ کر کرسی منسلانا چلانا یہ جاری رہے یہ یہ دل ملک ہو ولاک السین قدیر اللہ جی خلق الموت اور خیال ہے بڑی بابرکت اوزاد اس کے ہاتھ ہے ملک اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ زیادہ اس نے موت کو پیدا کیا زندگی کو پیدا کیا تاکہ اس بات کو دیکھے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے آسن جو ہے یہ آخری درجہ ہے نا یہ بھی بیان کرنے سے پہلا درجہ درمیانی درجہ آخری درجہ پہلا درجہ جو ہے تو خاص دوسرا درجہ تقابلی اور تیسرا درجہ انتہا جو ہے کمال انتہا کا ہوگا تو آسن جو ہے یعنی بہترین بہتر تو آسن ہر روز جتنا جتنے آدمی کے مار پر جتنا فین اس کے بقدر ہم عمل کا آسن ہے وہ یہ کی اور کسی شکل کی بنی ہوئی ایک دکان پر مل رہی ہے سو روپئے کی مل رہی ہے دوسرے کو ایک سو بیس روپئے کی مل رہی ہے ایک سو بیس روپئے والا کہتا ہے کہ جی ہمارے تو اس میں خلاف نہ نفاستے ہیں کمالات ہیں دیکھتے ہوئے نظر نہیں آتے لوگوں کو اندر سے نظارہ نہیں جانتے ہوں میں ایک دفعہ ایک ریلے والے کو لایا اس نے کہا یہ لکڑی آپ تین پھیروں میں لے کر جاؤں دوسرا آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک میں لے کر جاؤں پیسے سیکٹر لیا وہ تین پھیرے کے پچہتر روپئے لے رہا تھا یہ ایک پھیرے کے جو ہے تو ستر روپئے مانگتا ہے یہ لڑکی گھوڑی اس کی اس سے کمزور ہے اتنا لمبا ہوتا اس کا اور یہ ایک سرے میں کیسے لے کر جائے گا اللہ کا خوف کرو اور یہ ہے اس پر اتنا بوجھ ڈالو گے ایک پھیرے میں جیسے بھاگے کٹو آخر لال اکڑ والا دماغ ہے اگر اسپادا گئے ٹانگے اسپادا ٹانگے کرنے سے اسپادا تاکہ میری تربیت یافتہ گھوڑی ہے اس کا نہیں کٹو تھا وہ تو وہاں کی اس کے تین پھیروں کا دو پھیروں کا میں ڈالا نا تو اس کے بعد نے کہا تھا کشی کے لیے چند ماس کا زور بولے زور بولے گئے تو اس پر میں نے زور لگایا

بطریق اولا کرنا آتا ہے ضروری ہے فرض ہے اور واجب ہے اور سنت ہے اور مستحب ہے کیا سے فرض واجب میں کیا فرق ہے سب کہ کتاب ہے اس جواب رکھو دا انوں کے بیچ سفیانوں کے فرق نہیں کرائی جی کہ دلیل قطعی سے ثابت ہو تو فرض ہے اس کا انکار کفر ہو جاتا ہے نا اور دلیل زمین سے ثابت ہو تو واجب ہے انکار اس کا کفر نہیں بنتا لیکن عمل اس کا فرض اور واجب کے عمل میں فرق نہیں ہے عمل دونوں کا لازمی اور ایک طرح کا ہے آئیے کہ واجب دلیل زمین سے ثابت ہے قطعی سے نہیں ہے اس لیے واجب کا انکار کفر نہیں بنتا ہے اور سنت ہے مستحب ہے مستحب سنت ہے تو اس کا کرنا ضروری ہے اور عذر پر ترک کا اعادہ نہیں ہے اور کسٹم ترک کرنا نہیں کرے کو کبیرہ گناہ ہے سنت کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا سنت مقدہ کا بہذر ترک ہوا تو اعادہ نہیں ہے اور کسٹم ترک اس کا نہیں ہے اس کا نہیں کسٹم ترک کرنا اور ترک کو دائمی کر لینا یہ گناہ کبیرہ ہے اس طرح کے فرض کا ترک اور واجب کا ترک کبیرہ سستا ہی ہے ہاں وہ صاحب ہی ہے کہ مساد کو کیا تو سواد نے کیا تو کوئی فخر نام نہیں اور فیل اولا جو ہے وہ عمل کو انتہائی زیادہ خوبصورت اور خوبصورتی کے ساتھ اور نفاذت کے ساتھ کرنا جتنی جتنی کسی کو فین ملے گی اب یہ جو ہے تو ہے ہم یاد کہ جہاں طریقے اولا سے ہٹ کر عمل ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی نرد بھی ہے جو آئے تھے تحجد والی اور میں نے اللہ فرض تحجد بھی فل رات میں کے وقت آپ حضرت پڑے آپ کے لیے کیا یہ ترجمہ ڈاکٹر سے بہت فائدہ ہے تو کہتے ہیں اس کا معنی آپ کے لفظ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے فرض ہے وہ ڈاکٹر صاحب لفظ سنا رہے تھے اس نے کہا کہ جماعت میں لڑکا نکلا تو پانچ نمازوں کو اس میں جب نکلا تھا اللہ کے رستے میں اصلاح کے لیے تو پانچ نمازوں میں باقاعدہ پڑتا تھا اسے حاجت کے لیے بھی اٹھاتے تھے میرے ساتھ حاجت ہی پڑھتا تھا ایک دن ترغیب شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ حاجت کی نماز تو فرض نہیں ہے باہر پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے تو اس کو سکھا سکھا ابھی چل رہا حاجت فرض ہے یہ فرض فرض میں مانا پاتا ہوں پھر مجھے نہیں کہ گھر تو اس نے کہا پہلے تو خیال تھا کہ ساری فرض ہے جی فرض ہے جی یہاں کے نافر اللہ تو کہا گیا ہے لیکن انبیاء علیہ امساد کے ذریعے اس کا پڑھنا فرائض میں سکتے ہیں عام امت کے لیے ہے تو نفل ہے اس کو ترتیب اولا سے کب کرتے پک پکڑ ہو جاتی جتنا اللہ اس کو فین دیا ہے اس وہ مطابق وہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا اور کرایہ کا مکان تھا کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی مٹی کی ضرورت پڑ رہی تو میں نے تو بہت معمولی چیز ہے دیوار سے کر کے اس پر ڈالی رات کو مجھے کھاد میں کسی نے کھا چاہتے پروزے قیامت جواب دینا یہ تو معمولی چیز کیا اس کی بھی احتیاط کرنا جتنا جو اللہ نے ہے اتنی احتیاط کی ضرورت ہے اب ایک بادشاہ کا وزیر اعظم ہوتا ہے اور ایک جو کوتوال ہوتا ہے اب وزیر اعظم کا ذریعہ اگر کوتوال کی طرح ہو جائے تو اس کی طرف سے خطا ہو گئی تو کوتوال آدمی کبھی ہفتے کا مہینے میں ایک بار ملنے والا ہے اور کا دار شاہی بازار لائے تو کیا کوتوال آپ تو وزیر اعظم ہیں تاریخ میں عجیب واقعہ بیان ہوا ہوا ہے دعوت کی اور بابر اور سارے مغل اس کے بیٹھے ہوئے شہزادے اور جن سارے دمبے تلے کر لٹکائے گئے اور بیٹھے ہیں کھانا شروع نہیں ہو رہا کہ شاید سوری اٹھا اپنا کھجن نکالا اور اس کو بھوک زیادہ لگی پھر ایک ٹکڑا کاٹا اور کھانے لگ گیا تو بابر نے اپنے پاس والے آدمی سے کہا یہ آدمی آپ لوگوں سے حکومت لے گی یہ سمجھا کہ میرے بارے میں شاید اس نے کہہ دیا کہ وہ قتل وہاں سے نکلا اور مارو سے باہر نکل کر بھاگ گیا مجھے بھاگ گیا اللہ کی شان اور بابر کی موت اور معذور کے حالات کمزوری کے اظہار واپس کریں گے نہ کہ اس نے آداب شاہی کے بجا لانے میں جو کوتاہی کی ہے اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اگریسو ہے یہ پر پر قبضہ کرے اس کی حیثیت کے مطابق بارشاہی میں یہ بات ضروری تھی کہ بادشاہ سلامت کو اٹھنے کا پہلے اور عام دنیا دار لوگ ان باتوں کو بہت محسوس کیا لگ بھگ ہم نے اپنے گراؤ جنگ سے محسوس کیا ان باتوں کو اتنے اچھے محسوس کرتے ہیں کہ گویا مجھے بڑا چیز ہے اے سمجھدار جو ملازمین ہوتے ہیں سمجھدار کو ہر باتوں کا بڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدے دنیا کیا فائدے دنیا کی افسریا کیا فائدے دنیا کے عہدے ہاں۔ اصلی آداب شاہی تو دربار لائی ہوئی آج آدمی اللہ کا ہی ہو جائے ایسا ہو جائے کہ اللہ کا زہر کمر رہے اور ایسا وابستگی ہو جائے کہ باقی وابستگیاں اس کے ختم ہو ایسا چپک جائے کہ باقی کسی جگہ کا رہے ہی نہیں آہستہ آہستہ بات ہوگی جی ایک دو دن کی بات ہے کرتے کرتے کرتے صاحب رحمۃ اللہ شہر پڑا کر آ ہی جائے گا تاکہ اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو ابھی تیری نقل میں ہے تو جلد کی طرف ہے اور اہل پاکستان میں جلد سے سور کی طرف ہے تو تلقیہ کو جو ہے تو وہ شروع کر دیتے ہیں پہلے میں کتاب اور سفر سے پہلے اور وہ مثال دیتے ہیں کہ وہ گھاس بھرے ہوئے کھیت میں اس کو پھینک دیتے ہیں پہلے گیا تو وہ کرتے ہیں صفائی اور پھر بھی ہے تو وہ کرتے ہیں تو اس کا مدمبا ہوتا ہے

تو وہ کرتے کرتے ہیں سارے کریں گے آیا کو

جلد باقی لوگ وقت لگے گا آپ کے پاس بیٹھ کے گرم ہو گیا کپڑے اس کے گرم گرم کپڑے اتار دیا گرم ہو گیا پتہ گرمی کی باہر کی باہر نہیں ملا پھر سب اس کو میں جی صاحب کس آدمی آدمی کو ایک دو گرم ہو ہوگا ذاتی حق ہے